بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لیکچر ٹو کے ساتھ حاضر ہیں آج ہم اس میں پڑھیں گے فنڈامنٹلس جس کو ہم دیکھیں گے اسٹڈی کریں گے کیا چیز اسٹڈی کریں گے fundamentals of ordinary differential equation اس سے پہلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ساری ریویژن کی تھی اپنے آپ کو تیار کیا تھا کس چیز کے لیے تیار کیا تھا کہ ہم آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن پڑھنے کے قابل ہو جائیں آرڈنری ڈیفرینشیل اکویشن تو ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے پہلا لیکچر اتنا سارا جس میں ہم نے انٹیگریشن پڑھا جس میں ہم نے ڈفرینشیشن پڑھی کیوں پڑھی ہم نے اپنے آپ کو تیار کیا کس چیز کے لیے تیار کیا once again ordinary differential equation پڑھنے کے لیے دیکھیں اگر آپ جب کھیلنے کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں چاہے اس میں ہاکی ہے بیڈمنٹن ہے یا کرکٹ ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں کھیلنے کے لیے اس میں کیا چیز شامل ہے مثال کے طور سے دوڑ لگاتے ہیں آپ جمنازیم جاتے ہیں اپنا اسٹیمنا بناتے ہیں تاکہ آپ پانچ دن کا کرکٹ میچ کھیل سکیں یا ایک دن کا ون ڈے کھیل سکیں یا آپ ہاکی کھیل سکتے ہیں اسی لیے ہم نے پہلے لیکچر میں تیار کیا کہ اپنے پینتالیس لیکچر جو آگے ہوں گے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے کیسے سیکھنا ہے اور کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے ایک پرومس کیا تھا کیا پرومس کیا تھا ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پرومس کیا تھا آپ سے کہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا سلیبس کیا ہوگا اگلے چوالیس لیکچرز کا فورٹی فور لیکچرز کا کیا شیڈیول ہوگا کیا کچھ پڑھیں گے ضرور بتائیں گے تھوڑا سا صبر کیجیے گا اس لیکچر کے کہیں بیچ میں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر آئے گا جس میں پورے چوالیس لیکچر کا پتا چلے گا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے کس طرح سے فالو کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں فنڈامنٹس فنڈامنٹلس کی طرف سے دوبارہ سے اس میں ہم آپ کو ڈیفینیشن بتائیں گے اس میں ہم آپ کو کلاسیفیکیشن بتائیں گے اس کے بعد ہم اس کو سالو کرنے کے مختلف طریقے بتائیں گے پہلے تو کلاسیفیکیشن کے کس طرح کی ڈفرینشیل اکویشن ہوں گی پھر اس کے بعد اس کے سولوشنس لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت کی تھی کہ مختلف انوائرمنٹ میں ایک ڈفرینشیل اکویشن کا مختلف سولوشن آ سکتا ہے یعنی ایک ڈفرینشیل اکویشن کو اگر ایک جگہ سالو کریں گے تو شاید جواب ڈفرینٹ آئے گا دوسری جگہ سالو کریں گے تو جواب مختلف آ سکتا ہے یہ چیزیں آج کے لیکچر کے اندر شامل ہیں پہلا ٹاپک ایلیمنٹس آف تھیری ہے اس کے اندر یہ بتانا ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن کہاں کہاں استعمال کی جا سکتی ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھا تھا کیمسٹری کے اندر یہ جتنے بھی ریئیکشن ہوتے ہیں آپ نے بھی ایف ایس سی میں شاید کیمسٹری کے لیبورٹری میں گئے ہوں گے یا میٹرک میں گئے ہوں گے اس کے اندر ٹیسٹ میں کیا کیا تھا کچھ بیس ڈالنی تھی کچھ سالٹ ڈالے تھے کچھ ایسڈ ڈالا تھا تو کیمیکل ریئیکشن ہوا تھا اس کیمیکل ریئیکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی ڈفرینشیل اکویشن استعمال کی جاتی ہے فزکس کا فینومین کرکٹ تو آپ کھیلتے ہوں گے بال پھینکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے جو شاید آپ نے فزکس میں پڑھی ہو اگر فزکس نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں پھینکتے ہیں بال بڑی دور سے پھینکتے ہیں اور وکٹ کیپر کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بال یہ کیا چیز ہو جاتی ہے آپ نے دیکھا ہے یہ پروجیکٹائل بن رہا ہوتا ہے یہ آپ کوئی چیز پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی آپ بڑی تیز پھینکتے ہیں کبھی آپ سلو پھینکتے ہیں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہاں ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی کو رن آؤٹ کرنا ہے تو بڑی تیزی سے بال پھینکتے ہیں لیکن اگر کوئی آرام سے رن لے رہا ہے تو بڑے آرام سے پھینکتے ہیں بال یوں گھوم کے آتی ہے یہ پھینکنے کا طریقہ کار ہوتا ہے جو ایک فزیکل فینومنا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے تو فزکس کے اندر بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں انجینئرنگ ماڈل ہے کیا چیز ہے ڈیزائن ہے میں اس ہال میں کھڑا ہوں آپ کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے جو ڈیزائن کیا ہوگا جس نے کیا ہوگا شاید کہیں نہ کہیں ڈفرینشیل اکویشن استعمال کی ہوگی اور دیکھتے ہیں اس کے بعد میڈیسن کے اندر ہاں یہ جو ڈاکٹر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں یہ جو ڈاکٹر بلڈ سپلائی کر رہے ہوتے ہیں چیک کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ڈفرینشیل اکویشن کار فرما ہوتی ہے اب یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیمرے کی آنکھ سے اس کے اندر جو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی آدمی نے کوئی ڈفرینشیل اکویشن سالو کی ہوگی یہ باتیں ہماری ہوتی رہیں گی اور اس کی اپلیکیشن ہم ابھی ڈیٹیل کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں once again what's topic next topic of discussion جناب علی ڈفرینشیل اکویشن ہوتی کیا ہے اس کے آرڈر کیا ہوتا ہے اس کی ڈگری کیا ہوتی ہے اب یہ دو لفظ میں نے استعمال کر دیے آرڈر اور ڈگری یہ پہلے تو کبھی میں نے نہیں بتایا تھا اس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ ڈفرینشیل اکویشن وہ چیز ہوتی ہے وہ مساوات ہوتی ہے جس کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ d y by d x یا ڈفرینشیل آپریٹر آ جائے آپ نے کہیں نہ کہیں d y by d x ضرور پڑھا ہوگا نہیں تو ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا d y by d x میں سے اگر وائی ہٹا دے تو ڈی بائی ڈی ایکس آ جاتا ہے آ رہا ہے آپ اسکرین پہ بالکل آ رہا ہے یہ ڈی بائی ڈی ایکس کو کیپیٹل ڈی سے بھی لکھ دیتے ہیں یہ کیپیٹل ڈی کیا ڈی آپریٹر ڈی آپریٹر سے آپ ذرا زیادہ کنفیوز نہ ہوئیے گا کیوں کیونکہ میرے جو اسٹوڈینٹس ہیں طالب علم ہیں بہت سارے فیصلہ آباد میں بھی رہتے ہوں گے وہاں پہ بھی ہمارے اسٹوڈینٹس ہیں وہ کہیں ڈی گراؤنڈ سے اس کو کنفیوز نہ کریں ارے جو ہاکی کھیلنے والے بچے ہیں وہ اس ڈی سے اس کو کنفیوز نہ کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ ڈی کے اندر اگر آپ گول کریں گے تو پھر گول ہوگا اسی طریقے سے ڈفرینشیل آپریٹر میں ڈی کو جب استعمال کریں گے تو اس کا کوئی سولوشن آئے گا جب سولوشن آئے گا تو اس کو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کہیں نہ کہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہم نے بڑے آسان لفظوں میں آسان فہم میں یہ جو معصوم سی اکویشن تھی اس کو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن وہ ہوگی جس میں کسی نہ کسی طرح کا ڈفرینشیل آپریٹر آئے گا یعنی d y by d x x is two بڑی سمپل سی ڈیفرنشیل اکویشن ہے d y by d x x is two square plus four دوسری اکویشن ہے تیسری اکویشن آپ کے اس کے اوپر آ رہی ہوگی اسکرین پہ دیکھیں d two y by d x square plus four x d y by d x plus eight y is equal to cos x یہ کیا ہے یہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے لیکن یہ پہلی دو ڈفرینشیل اکویشن سے مختلف ڈفرینشیل اکویشن ہے تو اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک سیکنڈ آرڈر کا ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہے اب ہم بات کر رہے تھے اس کے آرڈر کی پہلی چیز اس سے پہلے دیکھ لیں کہ ایک آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس پارشل ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے اس کو ذرا سا ہم پہلے الگ الگ کر لیں پارشل ڈفرینشیل اکویشن وہ ہوتی ہے جس کے اندر پارشل ڈفرینشیل اور آپریٹر یا کرلی وائی بائی کرلی ایکس اب یہ آپ نے تھوڑا سا کیلکولس میں پڑھا ہوگا لیکن ابھی ہم بتائیں گے تو ہم آرڈنری ڈفرینشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر ہم ابھی پارشل ڈفرینشیل اکویشن نہیں پڑھیں گے یہ کسی تھوڑی سی دیر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ضرور کہیں نہ کہیں ڈسکس کریں گے اب پہلی چیز یہ آ جائے کہ آرڈینری ڈیفرنشیل اکویشن کیا ہوتی ہیں اس کی کیا کیا قسمیں ہوتی ہیں let's come back once again to screen یہ جو آپ کے پاس بہت ساری اکویشن اسکرین کے اوپر آ گئی ہیں اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کچھ ڈفرینشیل اکویشنس سیدھی سادی سی ہیں کچھ ڈفرینشیل اکویشن جو ہے نا پارشل ڈفرینشیل اکویشن ہیں اس کے اندر سے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں آپ اس کو لکھ لیں ارے آج آپ نے کاغذ پینسل بھی نہیں اٹھائی کاغذ پینسل تو ہمیشہ آپ کے پاس ہونی چاہیے جب بھی ڈفرینشیل اکویشن کا لیکچر سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں پڑھ رہے ہوں تو یہ جتنی اکویشنس ہیں اس کو آپ لکھ لیں اپنی کاپی پہ لکھ لیں نوٹ کر لیں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ خاموش ہوتا ہوں وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو لکھ سکیں now we take some real life example of differential equation یہ تو جو پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی تو رینڈم سی ڈیفرنشیل اکویشن تھی ویسی بنا لی تھی لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اسٹینڈرڈ ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہے آپ نے اگر فزکس پڑھی ہے تو فرسٹ ایئر میں ایک سمپل پینڈولم کا ایکسپیریمنٹ ضرور کیا ہوگا سمپل پینڈولم کیا تھا ہم بال کو یہاں سے لے کے جاتے تھے چھوڑتے تھے اور وہ خود اس طریقے سے جس طرح سے کلاک پہلے آیا کرتے تھے جس میں پینڈولم پتہ نہیں آج کل آتے ہیں نہیں آتے ہیں تو وہ ایک پینڈولم کے طریقے سے آسلیٹ کرتے ہیں یا وائبریٹ کرتے ہیں یا اس کو دوسری طرف لفظوں میں دیکھیں آج کل بھی آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں گاڑیوں میں اسپرنگ ہے اچھی گاڑی جو ہوتی ہے اس کے اندر جھٹکے کم آتے ہیں اسپرنگ کیا ہوتا ہے اس کو آپ دباتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں پھر دباتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں تو یہ بھی جو فن ہو رہا ہوتا ہے یہ ڈفرینشیل اکویشنس کا تو آپ کی اسکرین کے اوپر دیکھیں کچھ ڈفرینشیل اکویشنس آئی ہیں کچھ ہم نے ڈفرینشیل اکویشنس لکھی ہوئی ہیں پہلی ہے گروتھ کی اب گروتھ کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنا بزنس بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنی اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اس اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے یہ جو اکویشنس ہے آپ کے پاس پہلی اکویشن یہ گروتھ کی اکویشن کہلاتی ہے یہ بھی ایک ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کے بعد دوسری میں نے جیسے بتایا تھا کہ پینڈولم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے تیسری اکویشن خاص قسم کی ڈفرینشیل اکویشن ہے چوتھی کویشن اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوگی اس کے اندر ڈائگرام بنائی ہوگی کون سی والی جس کے اندر کوئی ریزسٹنس لگائی ہوگی کوئی بیٹری لگائی ہوگی کوئی وولٹ میٹر لگایا ہوگا کوئی امیٹر لگایا ہوگا شاید تو ان میں سے کوئی ایک قسم کی یہ اکویشن ہے ایل سی آر اکویشن یاد آئی شاید یہ وہی اکویشن ہے اس کو میں نے یہاں پر لکھنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں آپ نے ایف ایس سی میں یہی پڑھی تھی یا چوائس میں چھوڑ دی تھی کوئی بات نہیں ہے یہ اکویشن کسی وقت جب ہم کافی ماہر ہو جائیں گے تو اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے یہ تو تھی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کی مختلف اقسام کس کس انوائرمنٹ میں کون کون سی ڈفرینشیل اکویشن کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں اپلائی کی جاتی ہیں ناؤ اب ہم کو اپنا ٹاپک شروع کر دینا چاہیے بہت بیک گراؤنڈ ہو گئی بہت اپنے آپ کو تیار کر لیا سب سے پہلی چیز ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کو دیکھا اس کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی ہے یہ سیکنڈ آرڈر کی ہے یہ تھرڈ آرڈر کی کہا تھا یا نہیں کہا تھا شاید نہیں کہا تھا یا کہا تھا سوچیں ذرا سا کہا تھا اب آتے ہیں کیا فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل ہوتی ہے کیا ہائر آرڈر کی اگر ڈفرینشیل اکویشن کے اندر ایک دفعہ d y by d x موجود ہو یعنی فرسٹ آرڈر ڈیریویٹو موجود ہو اس کو کہتے ہیں فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو نہیں ہونا چاہیے اگر ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو ہوگا تو وہ ڈفرینشیل اکویشن کہلائے گی ہائر آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن اس کی ڈیفینیشن آپ کی اسکرین پہ ساتھ ساتھ آ رہی ہوگی اور وہ بھی ذرا نوٹ کرتے چلیں کہ ایک ڈفرینشیل اکویشن جتنے ہائر آرڈر کا ڈیریویٹو موجود ہے وہ اس کا آرڈر کہلاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ چیز تھی پہلی ڈیفرینشیل اکویشن کے آرڈر کی دوسری چیز آتی ڈگری کی ہم نے کوڈیٹک اکویشن کی ڈگری جو ڈیفائن کی تھی وہ سیکنڈ تھی کیونکہ اس میں ہائیسٹ پاور جو تھی ایکس کی وہ ٹو تھی اسی طریقے سے جو ڈفرینشیل اکویشن میں اگر کسی ڈفرینشیل آپریٹر کا پاور ڈفرینشیل آپریٹر کی پاور موجود ہے دو تین چار پانچ ہو سکتی ہیں اور ہوں گی وہ کہلاتی ہیں differential equation of second order یا تھرڈ آرڈر یا ہم اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں differential equation of higher order تو کیا چیز ہو گئی ایک تو ڈیفرنشیل اکویشن ہو گئی فرسٹ آرڈر کی دوسری ڈیفرنشیل اکویشن ہو گئی ہائر آرڈر کی جس میں سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ ہوگی اسی کو ہم کلاسیفیکیشن کو یہاں تھوڑی سی دیر کے لیے اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے دو طرح کی فی الحال ڈیفرنشیل اکویشن پڑھنی ہے ایک فرسٹ آرڈر کی اور دوسری ہائر آرڈر کی اس کورس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہائر ڈگری کی ڈفرینشیل اکویشن تھوڑی سی آپ کو بتا دیں لیکن زیادہ ڈیٹیل میں جو ہم جائیں گے یہ فرسٹ آرڈر اور سیکنڈ آرڈر یا ہائر آرڈر کی نا کمنگ بیک ونس اگین جہاں سے سوال سے شروع ہوا تھا کہ کورسز کیا ہے تو میں نے اپنے اس شیڈول کو تین حصوں میں بانٹ لیا ہے یعنی پندرہ پندرہ اور پندرہ ایک تو گزر گیا نا تو یوں سمجھ لیں چودہ پندرہ اور پندرہ تو اب آج کے بعد سے جو چودہ لیکچر ہوں گے اس کے اندر ہم differential equation of first order پڑھیں گے اسی کو اسٹڈی کریں گے کہیں پہ آپ کو d two y by d x square نظر نہیں آئے گا اگر آئے گا تو اس کو ہم ہٹا دیں گے تھوڑی سی دیر کے لیے ہم بعد میں پڑھیں گے سیکنڈ جو سیگمنٹ ہوگا یعنی جو بعد کے پندرہ لیکچر ہوں گے اس میں differential equation of higher order پڑھیں گے ان کو اسٹڈی کریں گے ان کو سالو کرنے کے طریقے دیکھیں گے تیسرا جو آخری ہوگا اس کے اندر ہم special type of differential equation پڑھیں گے اور یہ جو پہلے جو دو طریقہ کار ہیں ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ تو جناب ہمارے پاس کلاسیفیکیشن تھی مختلف طرح کی ڈفرینشیل اکویشن کی کمنگ بیک اب آپ کے پاس ونس اگین سلائڈس کے اوپر کچھ ڈفرینشیل اکویشن موجود ہوں گی ان کو ذرا دیکھ لیں ان کو آبزرو کر لیں اور خود اپنا امتحان لینے کی کوشش کریں کہ یہ ڈفرینشیل اکویشن کس طرح کی ہیں کیا یہ فرسٹ آرڈر کی ہیں یہ فرسٹ ڈگری کی ہیں یا سیکنڈ آرڈر کی ہیں یا سیکنڈ ڈگری کی ہے یا ہائر آرڈر کی ہیں ہائر ڈگری کی ہیں یہ یہاں پر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے وقفہ کرتے ہیں آپ کو ٹائم دیتے ہیں تاکہ آپ سوچ سکے دیکھ سکے اب ہم سولوشنس کی طرف بڑھتے ہیں کہ ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کیسے کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا اس کی دو کلاسفکیشن ہم نے کر دی ہیں ایک differential first order and equation of second order first order کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں اور سیکنڈ آرڈر کو سالو کرنے کے مختلف طریقے ہیں لیکن ان دونوں میں ایک چیز کامن ہے جسے کہتے ہیں سولوشنس کسی بھی ڈفرینشیل اکویشن کے ایک بھی سولوشن ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں کئی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یہ میں نے کیا بات کہہ دی اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس لکھا ہوا ہو ایک d y by d x is equal to four یا آپ کے پاس لکھا ہوا ہو خالی integral of x integral of x کیا ہوتا ہے ایکس اسکوائر بائی ٹو لیکن اس کے ساتھ ایک چیز آپ بھول رہے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ایکس اسکوائر بائی فور پلس سوری ایکس اسکوائر بائی ٹو پلس سی ایکس اسکوائر بائی ٹو پلس سی اب سی کیا ہے ایک کانسٹنٹ ہے کانسٹنٹ کس کا کانسٹنٹ آف انٹیگریشن اس کی ویلو چینج کرتے رہیں گے آپ تو آپ کے پاس مختلف سولوشن آتے رہیں گے اور یہ جو سولوشن ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کنڈیشنز کیا ہیں کون سی کنڈیشن جہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا اور کون سی کنڈیشن جہاں پہ آپ ختم کریں گے یہ یہ دو کنڈیشن جو ہیں جو میں نے ابھی بتائی کہ جہاں سے اسٹارٹ کریں گے ان کو ہم کہتے ہیں انیشیل کنڈیشنز اور دوسری جو جہاں پہ ختم کریں گے اس کو کہتے ہیں باؤنڈری کنڈیشن جو میں نے اگزامپل لی تھی بال پھینکنے کی بال پھینکیں گے اگر آپ کے پاس یہ ٹینس کی بال ہوگی تو آپ اس کو مختلف طریقے سے پھینکیں گے زور شاید زیادہ لگانا پڑے اگر آپ کے پاس ہارڈ بال ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ زور لگانا پڑے ایک ہی جگہ پر پھینکنے کے لیے ایک ہی جگہ تو یعنی کہ یہ آپ جتنی زیادہ فورس کے ساتھ یا کہتے ہیں انیشیل ویلوسٹی کے ساتھ پھینکیں گے اتنی ہی شاید زیادہ دور جائے گی اب باؤنڈری کنڈیشن وہ ہوتی ہیں جو کہ جس کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہو ہوا چل رہی ہو کافی تیز ہوا چل رہی ہو تو بال مختلف طریقے سے جائے گی اگر ہوا کم چل رہی ہو تو بال ذرا ڈفرینٹ طریقے سے جائے گی تو یہ ہمارے ڈفرینشیل اکویشن کا جو سولوشن ڈپینڈ کرتا ہے کہ انیشیل کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں اور آپ کی باؤنڈری کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں وہ اکویشنز جن کے ساتھ انیشل کنڈیشنز دی ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں initial value problems I V P کیا ہو گیا انیشل ویلو پرابلم یعنی equation with some initial condition or called initial value problem اس کے ساتھ اگر باؤنڈری ویلو بھی دی ہوئی ہے آپ کو آپ کے پاس تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اکویشن ہوئی differential equation without initial condition with boundary conditions called boundary value problem اس کو بی وی پی بھی کہتے ہیں یہ ہم کسی وقت سالو کریں گے ان کو ہم ہم کیا کوشش کریں گے ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے نا لیٹ سی کہ what is the topic of discussion further اب ایک آپ کے اسکرین پہ آ رہی ہوگی انیشل ویلو پرابلم کی ایک ایگزامپل یہ ایک لاجسٹک اکویشن ہے اس کو دیکھیں لکھا ہوا ہے کیا پی ڈیش پی ڈیش کا مطلب کیا ہے differential of first order is equal to a p minus b p square initial condition کیا لکھی ہوئی ہیں p at time naught time zero یعنی to start with is equal to p naught اور پی ناٹ یعنی اس کی ویلو دی ہوئی ہے آپ کے پاس ٹین اس کو اگر ہم سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس سولوشن آ جائے گا آ جائے گا یا نہیں آئے گا لیٹ سی دیکھیں یہ سولوشن آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کو کیسے پتا کیونکہ میں نے تو آپ کو بتایا نہیں ہے لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ویسی اشارہ دینے کے لیے اس کا سولوشن بتایا اب اس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا let start solving a differential equation of first order first order میں یاد رہے کہ ایک ہی دفعہ ڈفرینشیل آپریٹر موجود ہوگا یعنی ایک ہی آرڈر کا d y by d x ہوگا d two y by d x square نہیں ہوگا d cube y by d x cube نہیں ہوگا تو یہ اب ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن کا سولوشن ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے فرسٹ آرڈر کا فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن کا solution let see d y by d x is equal to on the right hand side کچھ بھی ہے جب بھی ہمارے پاس ڈفرینشیل اکویشن فرسٹ آرڈر کی آئے گی تو اس کو سالو کرنے کے تین طریقے کار ہیں یا تین کے علاوہ چوتھا طریقہ نہیں آیا پہلے جو اکویشن ہوگی پہلی جو ہمارے پاس اکویشن ہوگی اس کے اندر بڑا سمپل سی بات ہے دیکھیں گے کہ ہم ویریبل کو سیپریٹ کریں گے یعنی ایک طرف وائی لے آئیں گے اور دوسری طرف کو ایکس لے آئیں گے تو ہمارے لیے مسئلہ بڑا آسان ہو جائے گا کیا مسئلہ آسان ہو جائے گا کہ آپ کے پاس ایک طرف وائی ہو گیا ایک طرف ایکس ہو گیا یہ ہر اکویشن کے اندر پاسبل نہیں ہوگا لیکن سب سے آسان وہی اکویشن ہوتی ہیں سب سے آسان وہی ڈیفرنشیل اکویشن ملتی ہیں جس کے اندر آپ ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں یا اس طریقے کار کو کہتے ہیں ویریبل سیپریبل میتھڈ پہلا طریقہ کار اس کے بعد دوسرا طریقہ کار جی دوسرا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے سوچ لیں تھوڑی سی دیر کے لیے دوسرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے ہوموجینس لینئر ڈیفرنشل اکویشن یہ کس فارم کی ہوتی ہیں آپ کے پاس d y by d x is equal to f x y over g x y f x y کیا ہے فنکشن آف ایکس وائی اور جی ایکس وائی کیا ہے آپ کے پاس فنکشن آف ایکس وائی یہ جو ڈفرینشیل اکویشن میں نے آپ کو بتائیے ہوموجینس ڈیفرنشیل اکویشن اس کے اندر ایف ایکس وائی اور جی ایکس وائی دونوں فنکشن ہوتے ہیں ایکس اور وائی کے یہ second type of differential equation تھی فرسٹ آرڈر کی تیسری جو ڈیفرنشیل اکویشن ہم کہیں گے لینئر ڈیفرنشیل کس فارم کی اکویشن ہوتی ہے d y by d x plus p y is equal to q یہ آپ اسکرین پہ شاید فلک کیا ہوگا d y by d x plus p y is equal to q تو صرف تین طرح کی ڈفرینشیل اکویشن کو ہم فرسٹ آرڈر کی اسٹڈی کریں گے اپنے اس سیگمنٹ کے اندر پھر دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کرتا ہوں آپ کے لیے ونس اگین کہ پہلی چیز ویریبل سیپریبل دوسری چیز یہ ہوموجینس اکویشن اور تیسری چیز جو ہے لینئر ڈیفرنشیل اکویشن اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ کیا ڈیفرنشیل اکویشن نہیں ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ضرور ہوتی ہیں ان ڈفرینشیل اکویشن کو ہم دیکھتے ہیں کس کس قسم کی وہ ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہیں وہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں ریڈیوسیبل ٹو ریڈیوسیبل ٹو سوچیں سوچیں reducible to homogeneous differential equation یا ریڈیوسبل ٹو سیپریبل فارم یا reducible to once again linear form یعنی ہم کیا کرتے ہیں انٹیگریشن میں جس جگہ ہمارے پاس مشکل آتی تھی ہم کچھ نہ کچھ سبسٹیچیوٹ کر دیا کرتے تھے اسی طریقے سے ڈفرینشیل اکویشن کے اندر بھی جہاں کمپلیکیٹڈ قسم کی ڈفرینشیل اکویشن آتی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں اپنے ان تین فارمس کے اندر ڈھالنے کی تاکہ ہم اس کا جو ایک سیٹ پیٹرن ہے ان سیٹ پیٹرن کے تحت اپنی ڈفرینشیل اکویشن کو ہم سالو کر سکیں آپ کے اسکرین کے اوپر تین طرح کی ڈفرینشیل اکویشنز آ رہی ہوں گی ان کو لکھ لیں یہ میں آپ کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ ان ڈفرینشیل اکویشن کو لکھ لیں اور تھوڑا سمجھ لیں کہ ان کے اندر کیا کیا فرق آتا ہے یہ اسکرین کے اوپر اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں بچوں آپ نے ابھی جو سلائڈس دیکھی اس کے اندر صرف ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن آپ کے لیے پیش کی تھیں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اندر کچھ نوٹ کیا ہوگا کہ مختلف طرح کی ڈفرینشیل اکویشن تھیں اگر اس کو غور سے دیکھیں کسی کسی جگہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں فرق آپ کو نظر آئے گا کسی جگہ آپ ایسا کر سکتے ہوں گے کہ ایکس اور وائی کو الگ کر سکتے ہوں گے ایک طرف ایکس لے آئیں اکویشن کے اور دوسری طرف ایکس کے ایکس کو چھوڑ دیں وائی کو لے جائیں یہ میں مساوات کی بات کرتا ہوں مساوات کے اندر یا اکویشن کے اندر ایک لیفٹ سائڈ ہوتی ہے ایک رائٹ right سائڈ ہوتی ہے اور ہم اس کو کسی نہ کسی طریقے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ مٹیریل ہوتا ہے کہ آپ کوئی ویریبل ڈپینڈنٹ ویریبل یا انڈیپینڈنٹ ویریبل کس طرف لے کے آتے ہیں لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوتا ہے اس کو ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ویریبل جو ہوتا ہے اس کو ہم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے پہلی فارم آف اکویشن کا جسے کہتے ہیں اکویشن جس کے اندر ویریبل کو سیپریٹ کر سکتے ہیں یا ویریبل سیپریبل فارم اب آپ لوگ تھوڑا سا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ میں پڑھائی شروع کر دی ہے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ میں نے کون سی کتاب فالو کرنی ہے کوئی گھبرانے کی بات نہیں ابھی تھوڑی سی دیر میں بتاتا ہوں بازار میں جائیں ڈفرینشیل اکویشن کا نام لیں آپ کو بہت ساری کتابیں مل جائیں گی آپ انٹرنیٹ پہ جائیں لکھیں آرڈینری ڈفرینشیل اکویشن آپ کو بہت ساری کتابوں کے نام لیکن یہ بڑا مشکل ہے ہمیں کہ ہم کون سی کتاب فالو کریں کون سی کتاب فالو نہ کریں ایک کتاب ہم نے دیکھی مختلف جو کتابیں بازار میں اویلیبل تھیں یا لائبریریز میں اویلیبل تھیں یہ کتاب ایک اچھی تھی جو میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی سی دیر میں پہلے ایک ڈفرینشیل اکویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں تاکہ ہم اپنی لائن پر پٹری پر چل سکیں let's try to solve this very differential equation کون سی ہے once again variable separable form کی بڑی سادہ سی ڈفرینشیل اکویشن ہے جو آپ کی اسکرین پر آئی ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا لکھا ہے اس کے اندر اس ڈفرینشیل اکویشن کے اندر دیکھا نوٹ کیا کہا کہ find the particular solution of ہم نے جنرل سولوشن کی بات نہیں کی ہے d y by d x is equal to y square minus one by x کس کنڈیشن میں وائی کی ویلو معلوم کرنی ہے آپ نے جبکہ ایکس کی قیمت ون ہے اس کو کیسے سالو کریں گے اس کو ہم سالو کریں گے پہلا طریقہ کار ہے جس کے اندر ویریبل سیپریبل فارم ہے وائی اسکوائر مائنس ون کو آپ ڈی وائی کے نیچے لے جائیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں نا اکویشن کو لے گئے بالکل ٹھیک کیا ہے لیکن یہ جو ڈی ایکس نیچے ہے ڈی وائی کے اس کو یہاں سے اٹھا کر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ پر لے جائیں یہ کیا چیز بن گئی آپ کے پاس بڑی آسانی کے ساتھ d y by y square minus one is equal to d x by x اب اس میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو صرف اور صرف وائی ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ڈی ایکس بائی ایکس ہے اب ہم اپنا پرانا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کون سا والا انٹیگریشن والا دونوں سائڈ کو ذرا انٹیگریٹ کر کے دیکھیں تو کیا جواب آتا ہے انٹیگریٹ کیا ہاں جی لیفٹ ہینڈ سائڈ کو جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں d y by y square minus one formula یاد ہے اس کو انٹیگریٹ کیسے کریں گے فارمولا لگا دیں one by two log natural y minus one over y plus one اس کا انٹیگریل لیفٹ ہینڈ سائڈ کا تو یہی آئے گا نا یہ ہم نے اسی فارمولہ کو جو ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھا تھا یا سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا یا کیلکولس کے اندر پڑھا تھا اپلائی کر دیا رائٹ ہینڈ سائڈ تو بہت ہی آسان ہے بھائی اس کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو لاگ ایکس آ جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے دیکھ لیں بھائی کو غلطی نہ کیجیے گا تو ہمارے پاس دونوں سائڈ کو انٹیگریشن کرنے کے بعد جواب آیا one by two log natural y minus one over y plus one is equal to log natural x plus c لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ میں نے اس میں ماڈلس دیا ہوا ہے یعنی وائی کی قیمت ون سے کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے احتیاط کی ہے اسی طریقے سے log of mod of x x لکھا ہے اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ پوزیٹو ویلو لینی ہے کیوں لاگ نیگیٹو نمبر کے نہیں ہوتے ہیں لاگ نیچرل ہمیشہ پوزیٹو نمبر کا ہوتا ہے اس کو خیال رکھیے گا پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا کنڈیشن لگائی کون سی کنڈیشن لگائی جس کے اندر ایکس کی ویلو ہم نے ون رکھی تھی ایکس کی ویلو اس کے اندر ون رکھے ہیں تو جواب کیا آتا ہے c is equal to half log natural one by three چلیں آپ سے پھر بات کرتے ہیں اگر آپ نے حل کر لیا now we have try to solve this problem by separating the variables left hand side کو آپ کے پاس ہم نے وائی لانے کی کوشش کی ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر ایکس انٹیگریٹ کیا ہمارے پاس ایک جواب آیا اکویشن آئی اور اس اکویشن کے اندر ہم نے انیشیل کنڈیشن جس میں ایکس کی کچھ ویلو دی تھی کورسپونڈنگ ویلو آف وائی دی ہوئی تھی ہمارے پاس ہم نے ویلو معلوم کی کس چیز کی سی کی ویلو معلوم کر لی تو یہ کانسٹنٹ آف انٹیگریشن ہمارے پاس سے ہٹ گیا اور ہمارے پاس ایک سولوشن آ گیا اسے کہتے ہیں solution of an initial value problem یا simply solution of a differential equation of first order by using variable separable method تو this is our first sort of techniques which we wanted to discuss today یہ تو ہم نے ایک اکویشن سالو کی ہے ایک ایگزامپل سالو کی ہے اسی طرح کی ابھی ایک اور آ, میرے خیال میں ایک سے زیادہ ایگزامپلس اور سالو کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم اس میں یوز ٹو ہو جائیں روا ہو جائیں اب اکویشنس ہم پڑھ رہے ہیں ڈفرینشیل اکویشن پڑھ رہے ہیں میتھمیٹیشنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے خشک لوگ ہوتے ہیں بڑے ڈرائی ہوتے ہیں سبجیکٹ ان کا بڑا ڈرائی ہوتا ہے اور اسی لیے ہم لوگ زیادہ میتھمیٹکس نہیں پڑھتے ایسی کوئی بات نہیں ہے میتھمیٹکس بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے اس کو آپ بیڈ روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں کلاس روم میں بھی پڑھ سکتے ہیں کلاس روم کے باہر بھی پڑھ سکتے ہیں اور کبھی میتھمیٹیشن کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو بڑے مزیدار لوگ ہوتے ہیں یہ ان کو بھی فنون لطیفہ کا بڑا شغف ہوتا ہے اور یہ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں اسی طریقے سے ایک میتھمیٹیشین سے کہا کہ چلو بھائی تم اکویشن کے بارے میں کوئی واقعہ سناؤ اچھا سا اس نے کہا بڑے اچھی سی بات ہے میں بھی آپ کو سنا دیتا ہوں اکویشن ہم نے کیا کہا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اس کو کیا کیا سیپریٹ کیا ویریبل کو انٹیگریٹ کر دیا اسی طریقے سے ایک آدمی تھا اس کو کیا کیا گیا اس بیچارے کو پریشان رہتا تھا شاید میتھمیٹیشین ہوگا تو اس کو کہا کہ اس کا دماغ کا ذرا آپریشن کر کے دیکھیں کیسا ہے اس کا دماغ ڈاکٹرس نے آپریشن کی تیاری کی آپریشن تھیٹر میں لے کے گئے اس کا جس وقت دماغ کھولا تو سب سرجن باہر نکل کے آ گئے کیوں نکل کے آ گئے باہر گھبرا گئے کہتے یہ تو بڑا عجیب سا دماغ ہے کیسا دماغ ہے انہوں نے کہا اس کے اندر تو ویریبل کو سیپریٹ کیا ہوا ہے اس کے دماغ کے دو مختلف حصے ہیں ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے ایک رائٹ ہینڈ سائڈ ہے انہوں نے کہا کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ میں نتنگ از رائٹ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا رائٹ ہینڈ سائڈ میں رائٹ ہینڈ سائڈ میں نتنگ واز لیفٹ ایسی کوئی بات نہیں خیر کوئی بات نہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ سالو کریں گے تو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کچھ نہیں بچے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے تو وہاں پر بھی شاید کچھ نہیں ہوگا یہ تو ایک چلتے چلتے بات تھی ہم دوبارہ سے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور ویریبل سیپریبل کی دوسری ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں I will try to product on the slide آگے سلائڈ کے اوپر دیکھیں میرے ساتھ سالو کرنے کی کوشش کریں ایک ایک اسٹیپ آئے گا ایک ایک اسٹیپ کو فالو کریں سب سے پہلے کو لکھ لیں آپ اب اس کے اندر ہے آپ کے پاس d y by d t is equal to one plus one over y square d y by d t is equal to one plus one over y square بڑا آسان سا ہے نظر آتا ہے بالکل کہ ہم اس اکویشن کے اندر ویریبلس کو الگ الگ کر سکیں گے جلدی کر لیں d y over one plus one over y square is equal to d t یہ اکویشنس یہ اکویشن کیسی آئی اس کے اندر لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ویریبل آ گیا یعنی وائی اور رائٹ ہینڈ سائڈ پر سمپل ڈی ٹی آ گیا انٹیگریٹ کریں d y by one plus one over y square کو اور رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈی ٹی کو انٹیگریٹ کریں انٹیگریل کا سائن لگائیں آپ کی سائڈ پر بھی سائن لگ گیا ہے ناؤ انٹیگریشن کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کا کیونکہ آپ ایلسیم لے لیں گے تو اس کی سمپلیفائڈ فارم آ جائے گی y square over y square plus one d y left hand side کی میں بات کر رہا ہوں آ گئی اور اس کو تھوڑا سا الگ کریں گے تو یہ آپ کے پاس نیکسٹ اسٹیپ میں یہ جو بلنک کر رہی ہے one minus one over y square plus one now can we integrate both sides yes we can اس کو کریں integrate carry on take few seconds بڑا آسان سا سوال ہے یہ ہمارے پاس آتا ہے انٹیگریٹ کریں گے اگر 1 minus one over y square plus one کو جب انٹیگریٹ کریں گے تو y minus tan inverse y y minus tan inverse y right hand side پر آپ کے پاس آتا ہے ٹی پلس سی سی کیا چیز ہے ونس اگین آف انٹیگریشن اب شروع کے اندر ہم نے کوئی کنڈیشن کو نہیں دی تھی تو ہمارے پاس یہ ایک جنرل سولوشن آ گیا کیا جنرل سولوشن آیا y minus tan inverse y is equal to t plus c am I right am I wrong ذرا چیک کریں اور چیک کرنے کے بعد مجھے فورن بتائیں اور جواب اپنا چیک کریں کہ جواب یہ صحیح آیا ہے یا نہیں آیا ہے اگر جواب میں کہیں غلطی ہوگی تو موسٹ پرابلی آپ نے d y over one plus one over y square کا انٹیگرل صحیح طریقے سے نہیں نکالا ہوگا یہ جو انٹیگرل ہے اس کو آپ الگ سائٹ پہ کر کے سالو کر سکتے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں جواب ایک ہی آئے گا once again y minus tan inverse y is equal to t plus c now we have seen the solution of second differential equation second order کی نہیں ہے یہ فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے اس کو ہم نے ویریبل سیپریبل فارم سے سالو کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کا جواب نکالا ہے اس کے جواب کے اندر سی موجود ہے اس سی کی مختلف ویلو ہو سکتی ہیں اور یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کنڈیشن کیا ہے ون ہو سکتی ہے ٹو ہو سکتی ہے کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر اس سولوشن کو ہم کیا کہتے ہیں اس سی کو یہ جنرل سولوشن ہے اگر سی کی مختلف ویلوز آتی جائیں تو آپ کے پاس مختلف جواب آئیں گے یہ جو مختلف جوابات آتے ہیں ان کو کسی وقت ہم اور فردر اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں آتے ہیں اور کس وجہ سے کس کنڈیشن کے اندر یہ جوابات صحیح ہوتے ہیں یا نہیں صحیح ہوتے اب ہم تھوڑی سی فردر ڈیفینیشن کی طرف جائیں گے جو ہم نے پہلے چھوڑ دی تھی ان میں کیا چیزیں ہیں مثال کے طور سے کہ آپ کے پاس سولوشن کون کون سے ہوتے ہیں ایک سولوشن ہوتا ہے امپلسٹ سولوشن اس سے پہلے آتا ہے ایکسپلسٹ سولوشن اس کے ساتھ آتا ہے سنگولر سولوشن یا اس کے اور چیزیں آتی ہیں ٹریول سولوشن ان سب کو ان کی ڈیفینیشنس ہم تھوڑی سی دیر کے بعد آپ کو اسکرین پر دکھائیں گے تاکہ آپ لکھ سکیں یہ ویسے بھی آپ کے پاس ویب سائٹ پہ موجود ہوگی کسی وقت بھی آپ میرے لیکچر نوٹس کو دیکھیے گا تو اس کے اندر یہ ڈیفینیشنس آپ کو مل جائیں گی لیکن آپ کی سہولت کے لیے اس وقت ہم اس کو دوبارہ سے جلدی سے اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس جو سلائڈ ہے وہ ہے ایکسپلس سولوشن کے بارے میں اب یہ کیا ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے solution of a differential equation اب ڈیفرنشیل اکویشن جو ہے وہ جنرل ڈیفرنشیل اکویشن ہے that can be written as y is equal to f x is known as an explicit solution یعنی وائی کو ہم in terms of x express کر سکتے ہوں وائی ایک طرف ہے اور باقی سارے ایکس دوسری سائڈ پر ہیں تو اس طرح کا سولوشن جو کہلاتا ہے وہ ایکسپلسٹ سولوشن کہلاتا ہے مثال کے طور سے ہمارے پاس ہے y is equal to x e to the power x یہ ایکسپلسٹ سولوشن ہے اس ڈفرینشیل اکویشن کا جو کہ نیچے لکھی ہوئی ہے نو no ڈاؤٹ یہ سیکنڈ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن ہے لیکن یہ اس کا ایکسپلسٹ سولوشن ہے once again this is this is an explicit solution of the differential equation next definition جو آپ کی اسکرین پر آئی ہے یہ ہے امپلسٹ سولوشن کے بارے میں ابھی ہم نے ایکسپلسٹ سولوشن کے بارے میں دیکھا تھا now a relation g x y that is a function of x y function نہیں کہا میں نے اس کو ریلیشن کہا ہے a relation g x y known as an implicit solution of a differential equation if it defines one or more explicit solution تو امپلسڈ سولوشن کے اندر ہمارے پاس یہ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ اس میں ون اور مور ایکسپلس سولوشن ہو سکتے ہیں اگر کسی ڈفرینشیل اکویشن کا solution x square plus y square minus four is equal to zero آ جائے یہ کون سی اکویشن ہے یاد ہے یہ اکویشن تھی ہمارے پاس جب ہم کوڈینیٹڈ کوڈینیٹ جومیٹری پڑھ رہے تھے ایف ایس سی کے اندر تو یہ سرکل کی اکویشن ہوا کرتی تھی اور سرکل کی اکویشن ہے لیکن x square plus y square minus four is equal to zero یہ ایک امپلسڈ سولوشن ہے کس اکویشن کا جو آپ کی اسکرین پر ہے وائی ڈیش یا d y by d x is equal to minus x over y کیوں کیونکہ اس کے دو ایکسپلسڈ سولوشن ہیں ایک سولوشن جو ہے y is equal to plus four minus x square to the power half four minus x square under root positive کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ نیگیٹو کے ساتھ یہ ہم نے دو ڈیفینیشنس پڑھی دو ڈیفینیشنس ہمارے پاس نہیں آئی ایک ایکسپلسٹ سولوشن کی اور ایک امپلسڈ سولوشن کی اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی ڈیفینیشنس ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس آتی رہیں گی اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا ایڈوائز کروں گا سجیسٹ کروں گا کہ اس کو ساتھ ساتھ یاد کرتے چلیں کہیں کنفیوز نہ ہو ہم اپنے rules of the game define کر رہے ہیں اور اسی کو فالو کرتے چلیں گے کہ معلوم ایسا نہ ہو کنفیوز کریں کہ یہ ایکسپلس سولوشن ہے یا امپلسڈ سولوشن ہے this what we will try to do it ایک اور چھوٹی سی چیز ہے جس کا لفظ ہے سپر امپوزیشن سپر امپوزیشن سے کیا مراد ہے اس سے مراد ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ ڈفرینشیل اکویشن دی ہوئی ہیں یا ہم سہولت کے لیے آسانی کے لیے ایک ڈفرینشیل اکویشن کو لیتے ہیں وہ جو ڈفرینشیل اکویشن ہے آپ کے پاس چاہے انیشل ویلو پرابلم ہے چاہے باؤنڈری ویلو پرابلم ہے اگر اس کو آپ چھوٹے چھوٹے سے حصوں میں بانٹ سکیں اور اس کے بعد کمبائن کر کے ایک سولوشن نکال لیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ پہلے ڈیکمپوز کیا الگ الگ کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے سپر امپوز کر دیا تو یہ سپر امپوزیشن بھی ایک نئی چیز ہے آپ کو شاید کسی اور کانٹیکس میں استعمال کیا ہے یہ جی، ہم نے کچھ ڈیفینیشنس دیکھ لی ہیں پڑھ لی ہیں یاد کر لی ہیں یاد ہو گئی ہیں نہیں یاد ہو گئی تو آج شام کو یاد کر لیجیے گا کل صبح تک کر لیجیے گا پرسوں کر لیجیے گا لیکن نیکسٹ لیکچر سے پہلے ضرور کر لیں لیکن جانے سے پہلے ایک ایگزامپل اور کر لیں تو اچھا ہے کیونکہ ابھی ہمیں ویریبل سیپریبل کا طریقہ تو پتا چل گیا ہے ہم کیسے سالو کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا چل گیا ہے ایک ایگزامپل اور کر لیں دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور بات بتاتا چلوں میتھمیٹکس دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میکینکل میتھمیٹکس ہوتا ہے ایک ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس ہوتا ہے ایبسٹریکٹ میتھمیٹکس جو ہوتا ہے اس میں دماغ کا کام ہوتا ہے اور میکینکل میتھمیٹکس ہوتا ہے اس میں ہاتھ کا کام ہوتا ہے کیا مراد ہے کہ میکینکل چیزیں وہ ہوتی ہیں جو آپ ہاتھ سے کر سکتے ہیں مثال کے طور سے آپ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں بس میں جاتے ہیں ویگن میں جاتے ہیں خدا نخواستہ کبھی ہوا ہوگا کہ ٹائر پنکچر ہو گیا اگر خود آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور ٹائر پنکچر ہو جائے تو یہ سب سے بری بات ہوتی ہے آپ کسی اور آدمی کو دیکھیں ٹائر چینج کرتے ہوئے کیا کرتا ہے فورن اسٹپنی نکالتا ہے باہر رکھتا ہے اسکروز کھولتا ہے وہ جو نٹ اینڈ بولٹ ہوتے ہیں وہ کھولتا ہے اس کے بعد یا اس سے پہلے کچھ اور کام بھی کرنا ہوتا ہے نٹ اینڈ بولٹ کے بعد جیک سے اس کو گاڑی کو اوپر کرتا ہے ٹائر نکالتا ہے دوسرا ٹائر لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے لیکن اگر مجھ کو ٹائر چینج کرنا پڑ جائے تو کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں ہاتھ بھی کالے ہوں گے منہ بھی کالا ہوگا کپڑے بھی سارے خراب ہو جائیں گے اور شاید ٹائر پھر بھی نہ بدلا جا سکے اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے اسی لیے جو بےچارے ہمارے ڈرائیور ہوتے ہیں تین منٹ میں یا چار منٹ میں فرسٹ کلاس بڑے ٹرک کا بڑے ٹریلر کا یا بڑی بس کا ٹائر چینج کر دیتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں کہ ان کو روزانہ پریکٹس ہوتی ہے اس لیے آپ سے بھی میری التجا ہے درخواست ہے سجیشن ہے ایڈوائز ہے اور آخر میں آپ کو تھوڑا سا انسٹرکشن ہے کہ اس کو ضرور سالو کریں دو سوال سالو کرنے سے آپ کو فرسٹ آرڈر کی سیپریبل ویریبل سیپریبل فارم کی اکویشن کو سالو کرنے کا صحیح طریقہ کار نہیں آئے گا جب تک کہ آپ کئی ایگزامپل سالو نہیں کریں گے آپ کو اسائنمنٹ بھی دی جائیں گی اور وہ اسائنمنٹ ضرور کیجیے گا اب ہم ایک جلدی سے تیسری اکویشن کرتے ہیں اور یہ آپ کی اسکرین پہ بڑی جلدی جلدی آئے گی آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو سالو کرنے کی گھر پہ کوشش کریں اس کے علاوہ بھی کوئی اور اگر اگزامپل مل جائے کتاب کے اندر مل جائے تو وہ بھی سالو کریں میں چلتے چلتے اس کو آپ کو اس کتاب کا نام بتاتا ہوں جس جو آپ نے فالو کرنی ہے آج جا کے خریدنی ہے یہ انشاءاللہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی جی سلائڈ آ گئی آپ کے پاس بڑی سمپل سی اکویشن ہے d y by d t is equal to one plus t square plus y square plus t square y square y with in bracket zero is equal to one یعنی condition when t is equal to zero the value of y is equal to one this is an initial value problem اس کو آپ نے سالو کرنا ہے اور اس کا جواب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اب آپ کی اسکرین پر اس کا جواب آ گیا اس کو آپ نے خود سالو کرنا ہوگا یہ چھوٹی سی ایگزامپل ہے اس کے بعد چار ایگزامپلس اور ہیں یا آپ ان کو ایکسرسائز کہہ سکتے ہیں یہ بھی آپ خود سالو کریں ان کے جوابات میں نے آپ کو نہیں دیے خود ٹرائی کریں یہ ہمارے پاس آج کچھ ڈفرینشیل اکویشنس کی ایگزامپل تھی جو ہم نے کی آج ہم نے کیا پڑھا ہے اس کو ذرا سا ریوائز کر لیں تاکہ آسانی ہو جائے ہم نے ڈفرینشیل اکویشن کی ڈیفینیشن پڑھی ہم نے اس کی کلاسفیکیشن پڑھی اس کے بعد کچھ سولوشنس ہم نے دیکھے اور سولوشنس کے بعد ہم نے فرسٹ آرڈر کی ڈفرینشیل اکویشن سالو کرنے کے طریقہ کار اسٹڈی کیے ان میں امفیس زیادہ ہمارا رہا ویریبل سیپریبل فارم کے اوپر ٹھیک ہے وہ اکویشن جن کے اندر ویریبل کو آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں وہ ہم نے کچھ ایگزامپل سالو کی کچھ آپ کے لیے چھوڑی اب قبل اس کے کہ میں فنش کروں آپ کی اسکرین کے اوپر ایک اور سلائڈ آ رہی ہے جس میں آتھر کا نام اور بک کا نام دیا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے گا یہ بہت سستی کتاب آپ کو بازار میں انشاءاللہ مل جائے گی اگر خرید لیں تو بہت اچھی بات ہوگی کیونکہ ہمیشہ کتاب آپ کے پاس ہو تو اس کا استعمال ہوتا ہی رہتا ہے یہ ہمارا لیکچر تھا جس کے اندر ہم نے first order differential equation start کر دی ہیں انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو کیا پڑھیں گے نیکسٹ ٹائم جب ہم ملیں گے تو ہم انہیں عنوان کو انہیں ٹاپکس کو اسی سبجیکٹ کو لے کے آگے بڑھیں گے آج ہم نے ویریبل سیپریبل فارم پڑھا اگلی دفعہ اس کی کچھ اور ایگزامپل سالو کرنے کی کوشش کریں گے وہ تھوڑی سی مشکل ہوگی لیکن بائی دیٹ ٹائم آپ لوگوں کو کافی چیز سمجھ میں آ چکی ہوگی کیونکہ آپ نے کافی ساری ایگزامپلس کر لی ہیں کافی ساری ایکسرسائز کر لی ہوں گی تو یہ مضمون تھوڑا سا اور آسان ہو جائے گا آپ کے لیے ہم نے جو دوسرا ٹاپک انشاءاللہ شاء نیکسٹ ٹائم کور کرنا ہوگا اس کے اندر ہوموجینئس ڈیفرنشیل اکویشن ہوگی اس کو بھی ہم سالو کرنے کا نیا طریقہ کار بتائیں گے اور وہ طریقہ کار شاید اسی طرح کا ہوگا جیسے کہ آج ہم نے پڑھا ہے لیکن وہ میں ٹاپک اگلی دفعہ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں آپ کے پاس آج آؤٹ لائن بھی مل گئی ہیں آپ اس میں بھی دیکھ لیجیے گا کہ نیکسٹ ٹاپک کیا ہے اور اس ٹاپک کو انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے اگلی دفعہ کے لیے آپ سے پھر ایڈوائز ہے کہ آپ کاپی پینسل لے کے بیٹھیں گے تاکہ ہم ساتھ ساتھ اکویشن کو سالو کر سکیں اور جس وقت آپ اٹھے تو آپ کو ہوموجینئس ڈفرینشیل اکویشن کے سالو کرنے کے طریقہ کار پتہ چل سکے جب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ اللہ حافظ